شعیب نے خبر دی انہیں ابو زناد نے انہیں عارج نے اور ان سے ابو حریرا رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان ہر انسان کی پیدائش کے وقت اپنی انگلی سے اس کے پہلو میں کچو کے لگاتا ہے سوائے عیسیٰ بن مریم رضی اللہ عنہ کے جب انہیں وہ کچو کے لگانے گیا تو پردے پر لگا آیا تھا جس کے اندر بچہ رہتا ہے اس کی رسائی وہاں تک نہ ہو سکی اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس کی حرکت سے محفوظ رکھا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار دو سو چھیاسی